میڈا عشق بھی میڈا یار بھی میڈا دین بھی تمان بھی میڈا جسم بھی میڈا روح بھی میڈا قلب بھی تند جان بھی میڈا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میرے فرض فریزے حج زکاتاں سوم سلاد ازان بھی تو زہد عبادت تا تکوا علم بھی تو عرفان بھی تو ذکر بھی تا فکر بھی تو میرا ذوق بھی توں وجدان بھی توں جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی سلطان آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي ولا ز کر محضونم ولا توبن ک مقرونم مقرون اناسی ولا بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في کفی فلو قدر تو اتیان زرتکم صحبن علل وجہ او مشین علل رأسی صحبن علل وجہ او مشین علل رأسی صحبن علل وجہ او مشین علل رأسی صحبن علل وجہ او مشین علل رأسی ساڈے ول سونیاں نگاوت دیا دسو منظور اے ای دعوک ساڈے ول سویا نگاوت وقت دسو منظور اے دعا کر دیا ساڈے عشق دے بیمار دارو کوئی نہیں چاہیے عشق دے بیمار دارو کوئی نہیں چاہیدا ان دا علاج ہے دیدار سونے ماہیدا ان دا علاج دیدار سونے ماہی دا عشق دے دار شفاوک دیا ساڈے ول سویا نگاہ دیا دسو منظور اے دق دیا ساڈے و سویا دسو منظور اے اواں وق دسو منظور اے دعا کر دہوں دسو منظور اے دعا کر دنیا دسو منظور اے دعا کر دہوں دسو منظور اے دعا کر دوہوں مدہ ہے لگا دنیا کا میلا چار دن ہے لگا دنیا کا میلا چار دن دیکھ لو اس کا تماشا چار دن دیکھ لو اس کا تماشا چار دن دن کیا کرو گے قصر عالی علی شان کو کیا کرو گے قصر علی شان کو جب کہ ہے اس میں ٹھکانا چار دن مومنا ذکر خدا پسیار گو تابعہ بھی درد در دع لم ذکر کن ذکر تا ترا جان پاک دل سے ذکر رحمان اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مومنا ذکر خدا بسیار گو اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے نہ غرض کسی سے نواستا واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے شکر سے تیرے نام سے اللہ اللہ کیسا پیارا نام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے وزقر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا وزقر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا ایمان عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہ اللہ کیسا پیارا نام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے خدایا مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں خدایا مجھ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں یا مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور ہی جاب میں ہوں مومنا ذکر خدا بسیار گو اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے لگا دنیا کا میلا چار دن اللہ اللہ کیسا پیارا دیکھ لو اس کا تماشا چار دن اللہ اللہ کیسا پیارا جب کہ ہے اس میں ٹھکانا چار دن اللہ اللہ کیسا پیارا نہ غرض کسی سے نواستا اللہ اللہ کیسا پیارا تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے شکر سے تیرے نام سے اللہ اللہ کیسا پیارا رضب کیا تیری یاد نے یاد نے اللہ اللہ کیسا نام میرے بھی سجدے ادا ہوئے جو ہوئے تھے نماز میں اللہ اللہ کیسا پیارا عشق اگر تیرا نہ ہو میرا نہ ہو اللہ اللہ کیسا نہ قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہ اللہ کیسا پیار مجھے اپنی پستی کی شرم ہے اللہ اللہ کیسا پیارا مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وسال اللہ اللہ کیسا پیار اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق سال مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال اللہ کیسا پیارا نام کسی کا یا گردش زمانہ یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں شیعہ میں فرنگیانہ یا نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے گیا ہے تیرا جذبے کلند جذبے کلندران تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلند رانا جذبے کلند رانا تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ بجلی ہے آشیاں تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیاں بجلی ہے آشیاں یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ اے خدا خ بندہ اے زمانہ یا بندہ اے زمانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانا جذبے کلندران یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ یا بند اے زمانہ سمان کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں ایلا کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں انداز محرمانہ انداز دل برانہ انداز دل بران تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے ترا ترا جزبے کلندران کلند رانا تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیاں بجلی ہے آشیاں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ اے خدا بندہ بندہ زمانہ یا بندہ اے زمانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں انداز محرمانہ انداز دل برانہ انداز دل پران تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے یا بندہ اے خدا بن یا بندہ اے زمانہ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 نے سب نے سب کا داتا ہے تانا ہے مشکل کشا کون ہے سب کو دیتا ہے مشکل سب کا داتا ہے مشکل کشا جب تلیں گے سب کو دیتا ہے تو مشکل کشا امبیا سب کا داتا ہے تما مشکل کشا کھوٹا سب کو دیتا ہے دیتا سب کا داتا ہے تو میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں د سدا پوتے ہرے رہندے میں لج پالاں دلڑ لگیاں میرے تو بم پے دے میری آساں امیداں در دے کدے بھی لوڑ نہیں پہندی مینو در در تے جامن دی کدے بھی لوڑ نہیں پہندی مینو در دل تے جامن دی میں منگتی اللہ سائی پلے بھرے برے میں منگتی اللہ سائی میرے پلے بھرے بھری میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں دے صدا سدا ہرے ہر دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے جنا توں اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے جنا اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے پر میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے پے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم میں منگتی اللہ سائیں دی میرے پلے بھرے پری لج لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے لج لال دلڑ لگیاں میرے تو غم جنا اللہ رس جاوے تو جیندے بھی مرے رہندے لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم میری آسان امیداں دے سدا ہرے رہندے میں لج پالا لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اواؤ ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے اوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے اوا ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے اوا ہر سال دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہرس والا دل بدل دے میرا میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے اوا ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے میری پر یاد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 کے ارمان میں مولا کو سنا لوں تو چلو باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں اور کچھ اشک ندامت کے بہالوں تو چلوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میں گلا پے کعبہ دل کے ارمان میں مولا کو سنا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلو منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رولوں اور کچھ اشک ندامت کے بہالوں تو چلوں جیسے بچھڑے تھے میرے آقا بوقت ہجرت جیسے بچھڑے تھے میرے آقا بوقت ہجرت میں بچھڑنے کا وہ انداز بنا لوں تو چلوں جس طرح یار گلے مل کے جدا ہوتے ہیں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 منا لوں تو چلوں حج عمرے کے لیے آؤں میں ہر سال یہاں رب کعبہ سے یہی بات منا لوں تو چلوں باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رولوں اور کچھ عشق ندامت کے بہالوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھالوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رولوں باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رولوں اور کچھ اشک ندامت کے بہالوں تو چلوں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت وانت ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقش بندی ریکارڈنگس صحبا على الوجه او مشيا على الرأس على الرأس على الرأس